كان صديقا نبيا إذا قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبع فاتبعني أهدك صراطا سبيا يا أبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں سیدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان فرمایا علیہ السلام کے سلسلے میں دو رائے قائم ہو گئی ایک رائے تو یہ قائم کی عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ایک رائے یہود نے قائم کی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ ایک یوسف نجار تھا یوسف بڑھی گیری کام کرنے والا کارپینٹری کام کرنے والا تو کہہ لگے یوسف نجار یہ یہ ناجائز اولاد ہے تو دونوں طرف افراتفری ہو گئی اور دو اختلاف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم بے شک یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اول الحق اس سلسلے میں یہ بات حق ہے جس پہ یہ جھگڑ رہے وہ تو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے اور کوئی ان کو بہت گرا رہا ہے یہ دونوں کی باتیں غلط ہیں نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی وہ ناجائز اولاد ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر اور نبی ہیں ماکان اللہ نلّہ اینتم و اور نہیں اللہ کے لیے بنائے کوئی لڑکا وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے نہ اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی لڑکی ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں منحصر اذا اذا امرا فانما يقول له كن فيكون اور جب فیصلہ ہو گیا اس معاملے میں فانما است یقول له كن فيكون بس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہو جائے بغیر آدمی کے لڑکا پیدا کیسے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ فعین پز یقول کہتا ہے لہو کسی چیز کے لیے کن ہو جاتی اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والے ہیں کہ ان کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے ان جہالت کرنے والوں سے پوچھو کہ جس اللہ کے بغیر کسی اسباب کے بغیر کسی اسباب کے دریا بنا دی بغیر کسی اسباب کے زمین بنا دیا بغیر کسی اسباب کے سورج اور چاند بنا دیے وہ کیا بغیر اسباب کے ایک آدمی نہیں بنا سکتا ہے جبکہ اس کے پہلے اس سے بھی اسباب سے خالی یعنی آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے بغیر ماں اور باپ کے جو اللہ پیدا کر چکا ہے وہ کیا بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا ہے اللہ پیدا کرنے پر لیے جنہوں نے کفر کیا مشہد یوم عظیم اس بڑے دن کے مشاہدے سے یعنی قیامت سے جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے ویل ہے ویل دوزک کا ٹکڑا ہے یعنی ان کے لیے دوزک کی خرابی ہے یا ویل بهم وابصر يوم ياتوننا يا يا يوم ياتوننا لكن الظالمين اليوم في ظلال مبين خوب سنتے ہیں اس کے ساتھ خوب دیکھتے ہیں ایک دن آئیں گے وہ سب ہمارے پاس لیکن ظالمین لیکن ظالم لوگ آج اليوم فی ظلال مبین گمراہی میں ہیں یہ جو انکار کرنے والے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں یہ آج کے دن میں گمراہی میں ہیں یہ سب ہمارے پاس آئیں گے قیامت کے دن وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُزِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ڈرائی آپ ان کو حسرت کے دن سے یعنی جس دن حسرت ہی حسرت ہوگی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی اِذْ قُزِيَ الْأَمْرُ جب ہو جائے گا فیصلہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور وہ غفلت میں ہوں گے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا اس میں ہے وہ علینا اور ہماری طرف یورجعون لوٹیں گے وزقر فل کتاب ابراہیم یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مضمون ختم فرما دیا اور فرمایا میرے مخصوص پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیجیے قرآن پاک کے اندر وزقر فل کتاب ابراہیم اور ذکر کیجیے کتاب کے اندر ابراہیم کا ان کا صدیق بے شک تھے وہ صدیق اور نبی نبی اور صدیق کیا ہے صدیق کہتے ہیں جو قرآن جو جو جس کتاب نازل ہو اور اللہ کے جو احکام ہو اس کی دل سے تصدیق کر دے اور دل میں کسی قسم کا کوئی ریب نہ اس شخص کو صدیق کہتے ہیں ہر نبی کے لیے لازم ہے صدیق ہونا صدیق کے لیے نبی ہونا لازم نہیں ہے لیکن نبی ہونے کے لیے صدیق ہونا لازم ہے لہٰذا جتنے انبیاء علیہ السلام سبھی صدیق ہیں غیر صدیق کے لیے غیر نبی کے لیے جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ میں صدیق ہیں لیکن نبی نہیں ہے تو نبی کے لیے صدیق ہونا لازم ہے لیکن صدیق کے لیے نبی ہونا لازم نہیں ہے کیا معلوم ہوا نبوت کا صدیقیت سے بڑھا ہوا ہے صدیقہ اور ذکر کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کا بے شک وہ تھے نبی سچے نبی اذ قال لابيه يا لما تعبد لا يسمع ولا ولا يبصر يغني عنك شيئا دیکھیں اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں کیا مطلب دعوت سے کسی کا غافل نہیں رہنا چاہیے ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے البتہ ہر ایک کا ادب اکرام احترام اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے لیکن دعوت ہر ایک کو پیش کرنا چاہیے حضرت والا ماشاء القر اللہ اکثر ایک بار ارشاد فرماتے تھے کہ اگر باپ کی پیالی میں مکھی گر گئی ہے یا استاذ کی پیالی میں مکھی گر گئی ہے تو اس کو پی لینے دو گے بلکہ ادب کے ساتھ اس مکھی کو نکال دو گے لہذا شریعت کے خلاف برائی کی بھی اگر مکھیاں کسی کے پلیٹ میں گر گئی ہیں چاہے وہ استاذ ہو یا باپ ہو یا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو اس کی مکھی کو نکال دینا چاہیے آج ہم اس کو بڑا اس کو بڑا آج کمال سمجھا جاتا ہے حالانکہ کمال نہیں یہ شریعت کی خیانت ہے ہمارے حضرت والا مرشد الحافظ صاحب ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے فرماتے تھے کہ یہ جہاں آدمی پہنچ جائے وہاں والی بات کہہ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ دین میں خیانت ہے دین میں خیانت ہے جو لوگ جہاں پہنچے ویسی بات کہہ دیا جہاں پہنچے ویسا تذکرہ کر دیا جس محفل پہنچے ویسے ہو گئے نہیں ہم تو محمدی ہیں ہر جگہ ہم کو محمدی رہنا چاہیے جس مجلس میں جائیں اپنے نبی کی سنتوں کا تذکرہ چھوڑ کر کے آئیں میرے محترم دوست اور بزرگوں صحابہ ایسے محمدی تھے صحابہ ایسے محمدی تھے کہ اس وقت میں جس جیسے آج امریکہ اور امریکہ اور برطانیہ کا تہذیب مشہور ہے یعنی تہذیب ان کے پاس نہیں تہذیب تو اسلام کے پاس ہے اس وقت میں ملک شام اور ایران وغیرہ وغیرہ کی تہذیبیں مشہور تھی تو ایران فتح ہوا اس ایران کے دسترخوان پر صاحب اکرام کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ایک بوٹی گر گئی اس کو اٹھایا اور جھاڑ کے کھانے چلے تو لوگوں نے کہا ارے کیا کر رہے ہو خاموش یہ بڑا محسن ملک ہے یہ بڑا تمدن والا ملک یہ بڑی معاشرت والا ملک ہے یہ بڑا مالدار ملک ہے یہ دولت مند ملک ہے اس کے اندر بڑی دولت ہے یہ لوگ یہ یہ ہے محمدی ہمارے جیسے محمدی نہیں تھے کہ اگر کسی غریب کی شادی پہنچے اور میز کرسی لگی ہے جس کو چلا جاتا ہے اسی کروڑ پتی کے یہاں پہنچے تو کھاؤ یہاں اگر ٹائم نہ آیا ہوگا تو اللہ چندہ بند کر دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے چندے پہ لعنت ہے جو دین کی مدد যে চরম কাটা দিয়ে যায় শরীয়ত जिंदगी का रहन सहन اللہ کے پاس یعنی آپ کے پاس اللہ نے علم نہیں دیا ہے جو مجھے دیا ہے اگر بیٹے کو کوئی نعمت مل جائے تو ابا کو بھی دینا چاہیے اگر بیٹا جمع جائے گا بیٹا لا کر آسم جائے گا اور باپ بھی نکل رہا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ابا حضور بھی جماعت میں نکل جائیں ہمارے ابا حضور کو دولت مل جائے چنانچہ یہ کہہ دینا کہ ابا حضور ہمیں دولت مل گئی آپ کو بھی نہیں ملی اگر آپ کو مل جائے بہت اچھی بات لہٰذا اس طرح سے جو دین دین کی نعمت decir, زبان کی نئی بات کیجیے شیرانی انہیں کی لڑائی کر رہے ہیں ابا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اے ابا جان نئی بات کیجیے شیطان کی ان الشیطان کان للرحمن عصیا کیا اشغال ہوتا ہے یہ شیطان کی بات نہیں کر رہے تھے وہ تو بتوں کی بات کر رہے تھے شیطان جی شیطان ہی اصلا وہ شیطان ہی کی بات اس لیے کہ شیطان ہی تو ڈالا تھا ان کو یہ بنا لو جہاں سب سے پہلے یہود اور نسرین یہ بزرگ تھے یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے والے تھے ان کا جب انتقال ہوا تو شیطان نے آگے کہا کہ بھائی بہت بہت لوگ پریشان تھے تھے رو رہے شیطان نے کہا کہ بھائی تم لوگ کچھ دن رو پیٹ کے بھی لہذا ایسا کرو ان کی شبی بنا لو تو ایک شکل تصویر کی شکل بنا لی گئی کچھ دن وہ شکل کی عصمت احترام ہوتی رہی میں نے کہا بھائی دیکھو یہ شکل بھی کبھی دیوک کھا جائے کچھ ہو جائے لہذا بہتر ایک پتھر کا مجسمہ بنا لو اور وہ گھر میں رکھ لو تو ہمیشہ کے لیے یادگار ہو جائے یادگار ہو جائے گی لہٰذا مجسمہ بنا لیا اب شیطان نے کہا دیکھو اگر یہ مجسمہ کونے میں کھڑا رہے گا تو بیکار ہو جائے گی لہٰذا ایسا کو ذرا سا عظمت کے سامنے ہفتے میں ایک بار ان کے عظمت کے گن گا دیا کرو اب عظمت کے گن گائے اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے انہیں کی عبادت کروانا شروع کر دی یہ ہے جو بدھوں کی عبادت ہوئی یہ ایسے شروع ہوئی ہے لہذا کس نے کروائی شیطان نے تو شیطان ہی کی اس لیے فرمایا Yeah. والنار تسلیم کر لیا اور کیا اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے اندر سلاب کر لیا تو سلاب جو کرتا ہے جبکہ حضور نے منع فرمایا تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے ایک تو یہ بعض روایت میں منع کیا بعض روایت میں خود ایسا مجمع ہوا جس میں غیر قوم کے بھی لوگ ہوئے اور مسلمان بھی ہوئے تو ایسے موقع پر خود حضور پاک علیہ السلام کا سلام کرنا ثابت ہے لہذا حضور نے سلام کیا ہے تو ان دونوں روایتوں کی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ اگر کسی موقع پر کسی غیر قوم کے ضرر سے ضرر پہنچانے کا اندیشہ ہو کہ ہم اس کو سلام نہیں کریں گے تو وہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا اگر نقصان پہنچا دینے کا اندیشہ ہو تو اس وقت میں اس کو سلام کرنا جائز ہے اگر کسی غیر قوم سے ہم کو سلام نہ کرنے میں نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو سلام کرنا جائز ہے اسی طریقے سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرر نہیں پہنچ سکتا تھا اس لیے کہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ پتھروں سے مار دوں گا قتل کر دوں گا دوسرے کی بات کے عظمت دوسرے وجہوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کر لیا لیکن مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ غیر قوم کو سلام میں ابتدا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ سلام کر لیں تو ان پہ صرف وعلیکم کہنا چاہیے وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے صرف وعلیکم کہہ دیجئے یا ان سے یہ کہہ دیجیے حدیقم اللہ یہ کہہ دیجیے یعنی پورا وعلیکم السلام پیشانی کا جھکا دینا اور پیشانی کا جھکانا صرف اللہ کے سامنے جائز ہے لہذا نمسکار اور نمستے کرنا درست نہیں ہے البتہ آداب کہنا چاہیے غیر قوم کو اگر وہ کرتے ہیں تو آدابت وہ آدابت ہے آپ بھی آدابت کر دیجیے کہ آپ کو آداب پیش ہے آدابت لہذا سلام مستقل لیکن اگر کسی غیر قوم سے تکلیف ہو جائے ہم سلام نہیں کریں گے تو نقصان پہنچ جائے گا ہم سلام نہیں کریں گے تو پریشان کرے گا ہم سلام ہم پر فائن کر دے گا ایسے موقعوں پر سلام میں پیر کرنے کی گنجائش ہے ایسے موقعوں پر سلام میں پیر کرنے کی گنجائش ہے اور ان قریب ہے میرے ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا نبی مشرقوں کا استغفار کریں لہذا اس کے بعد سے آپ نے استغفار کرنا بند کر دیا کیا معلومات جب تک حکم نازل ہو اس وقت تک استغفار کر سکتے ہیں لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافر کے لیے استغفار نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے لیے حدیث میں آتا ہے حضرت سعد کہا اے بیٹے کلمہ چھوڑ دو اے بیٹے کیا کرو گے کلمہ چھوڑ دو بیٹے نے کہا کہ اما بیٹے نے کہا اما اس کے علاوہ جو حکم کرے آپ سرحدوں پر ہے لیکن اب کلمہ جو ایمان لے آئے ہیں تو ان چھوڑ نہیں سکے گا کلمہ چھوڑو سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن کلمہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں صاحب نے وہ بادہ کہ ماں بوڑھی تھی گئی اور دھوپ میں جا کے کھڑی ہو گئی نہ کھڑی ہو گئی عورت کی دھوپ چل چلاتی ہوئی دھوپ ٹکرا دیا تو دھوپ جائے اس میں دیے بات سمجھ گئی یہ تو بڑا پکا مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے کے ساتھ دیا اللہ چھوڑی جا سکتی ہے ایسا بیٹا دیا جس سے نبوت کا سلسلہ چلا یہ نہیں علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ساتھ میں یا ان کے بیٹے یعقوب کو کہاں تو نبوت چلی ابراہیم علیہ السلام نبی ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی یہاں تک کہ نبوت سلسلہ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صحابہ تھے ایک تو یہ صحابہ تھے دوسرے صحابہ میں حضرت اسماعیل تھے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جمعے کی بھی رات ہے جمعے کی رات کی اور فضیلت آئی ہے یہ بعض محسن لکھا جب حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے استغفار کرے تو انہوں نے کہا تھا ابھی کریں گے یعنی قریب یعنی جمعے کی رات آ جائے جمعے کی رات میں تحجد میں کریں گے لہٰذا آج کی رات کی تحجد بڑی قیمتی ہے اور تاک رات ہے ممکن شب قدر بھی ہو سکتی ہے جمعے کی فضیلت تو ہے ہی ہے لہذا وقت بھی دعا کیجیے اور تحجد میں خاص دعا کیجیے میں کر لیں چار جانور دعا اجازت تو کہی ورنہ وقت ہو گیا پورا بولو دعا کیجیے جی جز اللہ عنہ سیدنا محمد عماء ہو صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے اللہ اے اللہ بے شک ہم مجرم ہیں اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے اقرار اللہ یہ تیری بہت ہی قیمتی رات ہے اللہ جمعے کی بھی رات ہے اے اللہ تاپ رات بھی ہے اللہ رمضان کی رات ہے اے اللہ اس رات میں تم نے کتنی فضیلتیں جمع کر دی ہیں اے اللہ تمہیں اس رات کی تمام فضیلتوں کا واسطہ آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے بستر